لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم <coughs> بند نہیں ہوا پنکھا اتنا اوکھا کام ہے پنکھا بند کرنا تیری مسجد میں میرے محترم بھائی اور دوستو آج کی مال کی دوڑ پیسے کی حوث کاروبار کے شوق بڑا بننے کے جذبے شہرت کی حوث ان ساری چیزوں نے ہمیں اپنا آپ بھی بھلا دیا ہے میں کون ہوں میں کیا ہوں کچھ میرے بھی تقاضے ہیں میں ایک وجود ہوں جس کی اپنی ضروریات ہیں یہ تو ساری باہر کی چیزیں وفی انفسی کم افلا تب اللہ تعالی کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں کبھی اندر بھی تو جھانکا کرو کہ اندر والا کیا کہہ رہا ہے وہ معصوم سا ایک بچہ وہ اسی طرح ہے کبھی اس کی بھی تو سن لیا کرو یہاں دکان بنانی ہے یہاں مال بھیجنا ہے یہاں سے پیمنٹ لینی ہے یہاں پیمنٹ دینی ہے اب دبئی میں بھی مال بھیجنا ہے اب لاہور میں بھی ایک پروجیکٹ لگانا ہے اب میں نے اٹھارہویں سے انیسویں گریڈ پہ جانا ہے انیسویں بیسویں پہ جانا ہے اکیس بائیس ہے مختلف جذبے میں نے میجر سے کرنل بننا ہے وہ کہتے ہیں میں نے بریگیڈیئر بننا ہے وہ میں نے جنرل بننا ہے میں نے لیفٹنٹ جنرل بننا ہے یہ مختلف جذبے ہیں جو ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں وفی انفسکم افلا تبس ارے میرے بندو کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکا کرو اندر بھی ایک جہان آباد ہے جسے پیسے کی کوئی طلب نہیں جسے گاڑیوں کی کوئی طلب نہیں ان چیزوں کا اسے پتہ ہی کوئی نہیں نہ ان چیزوں کے آنے سے اسے خوشی ہوتی نہ جانے کا اسے غم ہوتا ہے جو ہمارے اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سورا زندگی اور ہمارے زبان کی شاعری ہے دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلان دیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہاڑے ہو جو میں پہلے کہہ رہا ہوں وہی اس کا مطلب بھی وہی ہے بہت سے لوگ نہیں سمجھے ہوں گے وفی انفسکم وفی انفسکم افلا تبصرون اندر بھی تو جھانک کے دیکھا کرو ایک اس موبائل نے اور تباہی پھیلا دی نہ بیوی کا چھوڑا ہے نہ بچوں کا چھوڑا ہے نہ ماں باپ کا چھوڑا ہے اپنے آپ کا تو پہلے ہی ہم اپنا اپنا آپ بھلا چکے ہیں لا تکون کلین نس اللہ فانساہم انفسہم ہوں یہ انساہم ہوں کی آج تعبیر پورے ملک میں نظر آ رہے اپنا آپ ہی بھولے پڑے ہیں اپنا آپ ہی یاد نہیں ہے صبح اٹھتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے کیا سوچتے ہو جب رات جا رہے ہوتے تو کیا سوچتے ہو اپنا اینالیسز خود کر لو پھر اس کے ساتھ اور ظلم ہے یہ ہاتھ کا ٹیلی فون جس نے ساری زندگی کو تباہ کر دیا ہے انفرادی زندگی ختم کر دی ہے اور لوگوں کو بھی سلیقہ نہیں کہ اگلا فون نہیں اٹھا رہا میسج کر رہے ہیں میسج کر رہے ہیں وہ کیا پتا سو رہا ہو کیا پتا بیمار ہو کیا پتا بچوں کے پاس بیٹھا ہو کیا پتا کھانا کھا رہا ہو کیا پتا نماز پڑھ رہا ہو کیا خبر ٹوائلٹ میں ہو لیکن آپ تو ٹوائلٹ میں بھی میں نے ہیلو ہیلو کانوں سے سنی ٹوائلٹ میں الو بے بات کر رہے ہوتے کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون کان کو لگایا ہوتے یعنی اپنے جسم پر ظلم عظیم ہے جسم پر ظلم ہے کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون سننا کہ تمہارا دماغ جب تم نے روٹی سامنے آئی تو اللہ نے تمہارے دماغ کو اس کے مطابق سٹ کر دیا اس نے پورے جسم کو حکم دیا کہ اب کھانا آ رہا ہے سب چیزیں تیار ہو جائیں تم نے کان سے لگایا فون دماغ کو زبردستی ادھر کھینچا تمہارے سارا جسم کا نظام درہم برہم ہو گیا اب کھانا جا رہا ہے جسم قبول نہیں کر رہا چونکہ دماغ تم نے کہیں اور پھینک دیا ہے تم نے اپنی سوچوں سوچوں کو کہیں اور لگا دیا ہے تو جدھر اللہ نے لگایا تھا ادھر سے تم نے کھینچ لیا ہے تو یہ کیا کاروبار ہے یہ کیا زندگی ہے یہاں ہم کاروبار بڑھا رہے ہیں لوگوں کو ہم جاب دے رہے ہیں لوگوں کو جاب دے رہے ہو اپنے آپ کو بھی تو جاب دو کچھ اپنا بھی تو حق ہے تیرا تیرے اپنی ذات کا بھی تیرے اوپر بچوں سے پہلے بیوی سے پہلے ماں باپ سے پہلے تیرے اوپر تیری اپنی ذات کا حق اسے جب آدمی مسلم بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی حق اس کے ذمے اب واجب نہیں ہو خود بیمار ہے وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا تو وہ بچوں کو روٹی جو نہیں دے رہا تو وہ معذور ہے تو سب سے پہلے تیرے اوپر تیری جان کا حق ہے مال کی دوڑ نے کاروبار بڑھانے کے شوق نے بڑا افسر بننے کے ذوق نے اور پتہ نہیں کتنے ہیں کچھ ہمیں اپنا آپ بھی یاد نہیں رہنے دیا یہ بھی نہیں پتا میں کون ہوں میں کیا ہوں میرے کیا تقاضے ہیں اپنے اپنے صبح سے شام کیا پروگرام دیکھو کہ آپ صبح اٹھتے ہو تو پہلی سوچ کیا ہوتی ہے اور جب آپ شام کو سوتے ہو تو آخری سوچ کیا ہوتی اور کھاتے پیتے گاڑیاں چلاتے ہوئے بھی دک دک دک دک دک دک دک اس سے لے لو اس کو دے دو وہاں سے اٹھا لو وہاں دے دو یہ زندگی ہے یہ لائف کوالٹی ہے لانت ہے اس زندگی پہ زمین آسمان کی بھی اور زمین آسمان کے رب کی بھی یہ کیا اس لیے ہم آئے تھے اف حسب تم انما خلق نا کم اب افا و ان کم ال کیا خیال ہے ایویں ہی آ گئے ہو کوئی سر پہ نہیں بیٹھا ہوا ایحسب الانسان ان یترک سدا کوئی پوچھنے والا نہیں لا تحسبن اللہ عما الظالمون بتا دو انہوں ظلم کرنے والوں کو میں غافل نہیں ہوں یہ جو میں نے اب تک بات کی ہے یہ آپ کا اپنی جان پر ظلم ہے میں بھی ظالم ہوں تم بھی ظالم ہوں چل ہم ظالموں نے جو آج یہاں کراچی میں قتل کر رہے ہیں اور بندے اٹھا رہے ہیں اور بھتے لے رہے ہیں ارے ہم سب ظالم ہیں چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالم آ کے بیٹھ گئے یہی دنیا کا دستور ہے چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی معاشرہ ظلم ظلم ظلم لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون بتا دو تیرا رب ظالم نہیں ہے تیرا رب ظلم والوں سے غافل نہیں ہے بتا دو کیا کر رہا ہے انما تشخص الابصار جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن تک کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے جب وہ آنکھیں پھٹیں گی مقنعی لا طرفهم وافئدتهم ہوا گردنیں جھکی ہوں گی آنکھیں پھٹی ہوں گی دل اچھل کے منہ کو آ رہے کلیجے اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے ارے اس دن کو تو سوچو یہی کرتے کرتے مر گئے بناتے بناتے کماتے کماتے جوڑتے جوڑتے موت آ گئی روز ایسی موت کا سامنا آج کا انسان کر رہا ہے اسی کے لیے زمین آسمان یہ دھرتی یہ آسمان یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ سیارے یہ ہوائیں یہ بادل یہ بجلی یہ برق یہ بھاپ یہ پانی یہ چشمے یہ آبشاریں یہ پھول یہ مہک یہ تتلی یہ پرندے یہ سب صرف اتنے ہی کے لیے تھے کہ تم جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ اور انتہائی تھکی ہوئی زندگی گزار کے قبر میں جا کے مٹی میں مٹی مل اچھی گاڑی کا نام اچھی زندگی نہیں ہے ڈیفنس میں گھر کا نام زندگی نہیں ہے بڑے کاروبار کا نام زندگی نہیں ہے زندگی اور چیز ہے اور یہ اور چیزیں ہیں بھائیو اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو رحم کرو رحم کرو اس دوڑ سے نکلو مت دوڑ لگاؤ میرا رب کہتا ہے وہ دوڑنا ہے تو میں بتاتا ہوں اللہ کہتا ہے ٹریک میں بتاتا ہوں سابقو سارعو مخفرتن میں رب کم وہ جنت نرد و حسما وا تو ول عدت لین آؤ آؤ میں بتاتا ہوں اگر تم نے دوڑ ہی لگانی ہے تم نے کمپٹیشن میں آنا ہے تو آؤ کج جی، کیا کریں جی ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا اب تو ہمیں زیادہ جان مارنی پڑ رہی ہے چونکہ کمپیٹیٹر آ گیا اب تو مر گئے کریں جی ارے دفاع کر تیری روٹی نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے ان نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته یہ آج حدیث جو تمہارے علامہ صاحب کی برکت سے کوئی تیس سال بعد میری زبان پہ آئی اچانک میرے خیال میں پچیس تیس سال میں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا شاید اس سے پہلے کبھی بیان کیا ہو کہ لوگو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات اتار دی ہے پہنچا دی ہے کہ اپنا رسک پورا کرنے سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا کمپیوٹیٹر کے آنے سے میری روٹی کم ہو جائے گی پھر یہ کیسے گاک توڑتے ہیں لوگوں کے کیا ظلم کرتے ہیں یہ تاجر گاک توڑو ان کے آدمی توڑو ان کے آدمی توڑو کسی کے پاس کام کرنے والا اس کو کسی طرح کھینچو اسے اپنے پاس بلاؤ یہ بھی تو ظالم ہے یہ بھی تو ظلم کر رہے اللہ جبریل جبریلف فی روعی میرے دل میں جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے لن تموت نفس حتہ تستکمل رزقها جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا تجھے موت نہیں چھو سکتی لہذا کیا کرو اللہ فطل اللہ تو دیکھو دیکھو دیکھو دوڑ لگانا چھوڑ دو کمپٹیشن چھوڑ دو اور اللہ پہ تخوا اللہ کا تخوہ اختیار کرو تقوی اختیار کرو اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو بچی بات کرنا چاہتی تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو کچھ اپنی لائف اپنے لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے اللہ اللہ طلب فرمایا دیکھو رزق کو جمع کرنے کے چکر میں جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے جھک کے ہی ملتا دینے کو تو اس نے فرون کو بھی دیا ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی منا دے میری آخرت بھی منا دے وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے اپنوں سے بھی کاٹ دے اپنے آپ سے بھی کاٹ دے وہ ملنا کیا ملنا ہے وہ دھن کیا دھن ہے وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھولا دے بیوی بچے بھولا دے گھر بار بھولا دے کیا ہے کیا زندگی ہے یہ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے پہلی سطر تھی الحمد رب العالمین غم نہ کرنا پالنے والا رب ہے اللہ پالنے والا اللہ ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رسقها جان لو ہر جاندار رینگنے والا اڑنے والا تیرنے والا چلنے والا دوڑنے والا جو بھی ہے سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے ولی اللہ خزان چل ارد خزانوں کا مالک و امن شے ان اللہ عندنا خزان ہو ہر شے کے خزانے بے حساب بے شمار الامر من قبل و من بعد نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے ول آخر ول والظاہر ول باطن ابتدا سے پاک ہے انتہا سے پاک ہے کوئی اس کے اوپر نہیں کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں علیم بذات الصدور و تجهر بالقول فانه يعلم یا واخفى و ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے تھکا ہوا ہے زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر وہ بھی سنتا ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے جدھر جاؤ گے ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا کچھ نہ پاؤ گے لہذا ففرو الى اللہ دوڑو دوڑو کدھر اللہ کی طرف کدھر اللہ کی طرف اور فرار کسے کہتے ہیں دوڑنا عربی بڑی خوبصورت زبان ہے میں دن علماء سے گلے کرتا ہوں کہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے بس تم سے کیا گلا کر ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے تم سے کیا گلا کر فقہ ہی فکا فقہ ہی فکا مفتی عبد الستار مفتی نجیب سارے مفتی بننے کے شوقین اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا میرے رب کا کلام ہے کاش سمجھتے تو صحیح ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں ایسے لوگ چلے گئے ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے آئے اشاق گئے وعدہ فردہ فردا لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا ہوں گے کہیں ضرور یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے چونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے ہوں گے لوگ فرار دوڑنا ہر والا دوڑنا یہ جری دوڑنا یہ سارے دوڑنے ہیں لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے فرار دوڑنا لیکن اس یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے فرار کیونکہ ڈر کے بھاگ رہا ہے ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے جب آدمی آدھی دوڑ دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے جرا کا لفظ آتا ہے اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے پھر دوڑو کیا ہوا کیا ہوا کسی سے ڈر کے کہہ رہا کوئی دوڑو ستانوے میں آگ لگی اور اب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں میمن میمنی بولتا ہے سندھی سندھی بولتا ہے پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے تو وہ ستانوے میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں تو میں وہیں تھا تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے ہم دیکھ رہے تھے تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگا پھر رہا دوڑو دوڑو دوڑو نہیں کہا سابقوں نہیں کہا ہرول نہیں کہا اجرے نہیں کہا پھر رہا دوڑو دوڑو آگ آ رہی ہے دوڑو تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے ففرو کدھر اللہ ڈر کے دوڑو اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے جہاں پناہ ملے ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففرو اللہ جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز ففرو اللہ پوری کائنات تیری دشمن ہے پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے تو اب تم ڈھونڈو پناہ ڈھونڈو بھاگو کدھر تو اللہ کہہ رہا اے اللہ اے اللہ اللہ کی طرف کفا باللہ وکیلا کفا باللہ شہیدا کفا باللہ نصیرا کفا باللہ علیما کفا باللہ نصیرا کفا باللہ ولیجا کفا باللہ رقیبا کفا بربک ہادیا ونصیرا فسیقفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم علیس اللہ بقافن عبدہ یبن آدم سما کے ولم اسوقه الیک میرے بندے آؤ دوڑو کدھر میں تیرا وکیل میں تیرا کفیل میں تیرا نگے بان میں تیرا پہرے دار میں تیرا دوست میں تیری کفالت کرنے والا تیرا کیس لڑنے والا تیری نگے کرنے والا تجھ سے راز و نیاز کرنے والا تیرے دکھڑے سننے والا تیرا بہترین دوست تیرا بہترین مددگار اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں اکیلا کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو تو مخلوق ہے اور مخلوق کی حد ہے کہیں سے شروع کہیں پہ ختم اونچائی لمبائی چوڑائی ابتدا انتہا طول عرض اس کے اندر مخلوق ہے اور اللہ ابتدا سے پاک انتہا سے پاک وہ طول سے پاک وہ عرض سے پاک وہ مشرق سے پاک وہ مغرب سے پاک شمال سے پاک جنوب سے پاک وہ جگہ سے پاک زمانے سے پاک سورج سے پاک مورت سے پاک رنگ سے پاک رنگ و بو سے پاک کھانے پینے سے پاک بیوی بچوں سے پاک ضرورت حاجت سے پاک نیند اونگ سے پاک ظلم و ستم سے پاک بھول بھلائیوں سے پاک عادل اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ ملک القدوس اللہ المؤمن المحیمن اللہ العزیز الجبار المتکبر اللہ الخالق الباری اللہ المصور الغفار الله القهار الوهاب الله الرزاق الفتاه الله العليم القابض الله الباسط الخافض الله الرافع المعز المذل الله السميع البصير الله الحكم العدل الله اللطيف الخبير الله الحليم العظيم الله الغفور الشكور الله العلي الحسيب الكريم الله الرقيب الله المجيب الله الباعث الله الواسع الله الشهيد الله الوكيل الله الحميد الله القوي الله المتين الله المحصي الله المبدي الله المعيد الله المحيي الله المميت الله الحكيم الله الودود الله المحيي المميت الله الحي القيوم الله الواجد الماجد الله الواحد الأحد الله الصمد القادر الله المقتدر الله الأول الآخر الظاهر الباطن الله الوالي الله المتعالى الله البر التواب الله المنتقم الله العفو الرؤوف الله مالك الملك الله ذو الجلال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله هو الله الذي لا إله إلا هو الله قل هو الله أحد الله الله السمد الله لم يلد الله ولم يولد الله ولم يكن له كفوا أحد الله يا الله يا الله کوئی پانی ہے یہ اللہ ہے کدھر جاؤ ففرو پھر رو اللہ رخ اللہ کا وعمل علم میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف ہاں جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو نکلو ان دھندوں سے ان موبائلوں سے ان لین دین سے اللہ کو ڈھونڈو یبنا آدم اتلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء ابن آدم میری طلب میں آ مجھے پالے میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا میں تمہیں مل جاؤں گا اور اگر میں ملا سب کچھ ملا اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا اللہ ملا کچھ نہیں کھویا اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا فتح شکست اور چیز ہے کامیابی ناکامی اور چیز ہے فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا تیمور بھی کرتا چلا گیا فتوحات نمرود نے بھی کی کیسر اور کسرا نے بھی کی فتح اور ہے کامیابی اور ہے شکست اور ہے ناکامی اور ہے عہد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے ان سے بڑھ کے کون ہوگا فکان قاب قوسین او ادنا ان سے بڑھ کر کون ہوگا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا یا ایوہ المزمل قم الليل الا قلیلا اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربك فكبر اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك آسا آسا کا ربو کا مقام محمودا اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا ودہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب سنا خان بن جائے خود اللہ نات خانی کرے یہ قرآن کی نات خانی ہے میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے نعت کیا ہے شان بیان کرنا نعت عربی میں شان بیان کرنا اردو میں تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب اتنے بڑے مقام والی ہستی ان سے بڑھ کے کون ہوگا فکان قاب قوسین او ادنا جن الى عبده ما سدرت ما كذب الفؤاد ما ما ما راى افتمارونه على يرى ولقد اخرى عند المنتهى عندها اذ يخشى يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم इनसे बढ़ के कौन ان इनसे बढ़ के ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاطب النبيين وكان الله بكل شيء عليما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم इनसे बढ़ كونه कौन होगा कद जाकुमिन अल्लाह नूर व किताब मुबीन इस كونه से बढ़ یہ کون ہے یہ کون ہے یہ آخری نبی ہیں یہ آخری رسول ہیں یہ سید القونین ہے یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں جن کی نبوت کا کا شہرا عرش تک جا رہا ہے فرش تک جا رہا ہے نبیوں پر نبی نبیوں کے نبی فرشتوں کے نبی انسانوں کے نبی جنات کے نبی پتھروں کے نبی پہاڑوں کے نبی درختوں کے نبی جاندار کے نبی بے جان کے نبی آپ دس سال کی عمر تھی پتھر کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ پتھر بولتے آپ درخت کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ درختوں کو پتا ہے کون ہے پتھروں کو پتا ہے کون ہے اہد پہاڑ کی اوٹ کی غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ زخمی ہو کر جو ہی آپ کی کمر مبارک عہد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں اس بے جان پتھر کو بھی پتا ہے کسے نہیں پتا ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں پتھروں کو پتا ہے یہ کون ہیں امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں پہاڑوں کو پتا ہے یہ کون ہیں امت کو نہیں پتا یہ کون ہے پرندوں کو پتا ہے یہ کون ہے آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے سوئے ایک سانپ جوتے میں گھس گیا آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگی کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا اس سانپ نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا ممکن ہے وہ بھی آپ کا بوسا لینے آپ کے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا ہو دسنے والی بات تو ہو نہیں سکتی ممکن ہے آپ کا بوسا لینے آ گیا اندر آ کے بیٹھ گیا ہو لیکن اس چیل کو بھی پتا ہے کہ یہ جوتا آخری نبی کا ہے اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے محبوب ہیں محمد ہیں احمد ہیں ماحی ہیں حاشر ہیں عاقب ہیں فاتح ہیں خاتم ہیں ابو القاسم ہیں توحا ہیں یاسین ہیں مزمل ہیں مدفر ہیں بشیر ہیں نذیر ہیں داعی اللہ ہیں سراج منیر ہیں ہادی ہیں مہدی ہیں راشد ہیں رشید ہیں ناصر ہیں منصور ہیں مشتبہ ہیں مرتضی ہیں مشتبہ ہیں نبی الاولین والآخرین ہیں خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں یہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن أبي بن عوام بن نعشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبخر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوة بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن شاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام اللہ کو ڈھونڈو یہ ہے وقت وہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو اللہ کی طلب میں لگو یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھو یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو الگ تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کرو آنسو بہاؤ یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو خلوتوں میں بیٹھ کے اس کے نبی کی زندگی پڑھو اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤ اس کے عشق و محبت میں تڑپو اور روو یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو یہ تنہائیوں میں اسے یاد کرنا اس کے حبیب کو یاد کرنا کبھی گناہوں پہ رونا کبھی جہنم سے ڈرنا کبھی جنت کے شوق کبھی اس سے لاڈ کبھی اس سے ناز و انداز کبھی اس سے گلے اور گلے بھی کرو اور اس سے اپنے دکھڑے بھی سناؤ دیکھتے نہیں ہو نو علیہ السلام نے دعا مانگی دو لفظ دو لفظ رب لا علی الارض من الكافرين ديارا بس انك انتظرهم يذل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا یہ اخری تین چار سطریں دعا اور دعا سے پہلے اپنی کہانی اپنے دکھڑے اپنے غم اپنے شکوے اللہ کو سنا اپنے اللہ کے اپنی ساری کہانی سنایا کرو دعا اسی کا نام ہے دعا اس کا نام نہیں کہ موری عبد الستار نے ہاتھ اٹھایا تم نے آمین کہنا شروع کر دیا اس کا نام دعا نہیں ہے وہ اللہ سے دکھڑے شیئر کرنے کا نام دعا ہے ابنو علیہ السلام دعا مانگنے لگے لیکن کہاں سے شروع کی ہے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا اس کا دعا سے کیا تعلق دعا تو آخر میں آ رہی جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے جی ایک لاکھ دے دو یہ کبھی نہیں کہے وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتا کہ کبھی کوئی سائل جاتا ہی نہیں کہتا یہ جی مجھے ایک لاکھ کی ضرورت ہے مجھے آپ دے دیں وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے پھر اپنی کہانی سناتا ہے پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں تو میرا رب تو میرے نو علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الكافرین تیارا یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ اب نہ میں یہ بالکل آگے اس سے پہلے کیا ہے رب انی دعوت قومی لیل و نہارا اب یہ دعا شروع ہونے لگی یا اللہ دن رات تیرے بندوں کو پکارا فلم جزدہم دعائی اللہ فرارا ایک نے میری نہ مانی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا میں قربان جاؤں نو علیہ میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں میرے دل میں ان کی محبت عظمت حیبت بڑھ جاتی ہے تم لوگ مجھے میری سن رہے میں سنا رہا ہوں صرف تم یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب دامد برکات ان سے سبق پڑھتے ہوئے سبق پڑھ رہے ہیں وہ کوئی دائیں بائیں نظر آدمی کی چلی جاتی ہے چونکہ ہمارے کلاس روم نہیں ہوتے تھے ہم رائمنڈ میں ایسے ہی پڑھتے تھے ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا اس میں سبق ہو رہا ہے تو ٹھا ٹھیا ہوتا تھا کسی لڑکے کی یوں نظر پڑ جاتی تو مولانا جمشید صاحب کان پکڑا دیتے فوراً اپنے بیٹے کو تو دو چار ڈنڈے بھی لگاتے تھے وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا مولو خورشید ساتھ کان پکڑاتے ساتھ ڈنڈے کہ تو نے ادھر کیوں دیکھا آدمی جدھر دیکھتا ہے ادھر ہی اس کا دماغ ہوتا ہے تو تم خالی یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا میں قربان جاؤں نور اسلام کہتے ہیں یا اللہ دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جب بھی میں نے بات کی جب بھی میں نے بات کی تو نے سنی کیسے یوں جالو فی کانوں میں انگلیاں ایسے کوئی بیٹھو سنائے گا کوئی کوئی علامہ صاحب کوئی مفتی صاحب کوئی خطیب صاحب کوئی دائی صاحب کوئی مبلک صاحب وہ تو الٹا ان کو پڑ جائے گا ویسے ہی چھتر پھیرے گا یا اللہ جب میں تیری سنا تھا تو میرے سامنے یوں بیٹھتے تھے کانوں میں انگلیاں چہرے پر کپڑے کوئی مائی کا لال مجھے بات کر کے دکھائے اور نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال ایسے بات کی اچھا پھر کہنے لگے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی تو میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا سم میں انی آلن تو سم میں انی دعوت ہوں جہور پھر میں زور سے بولا فم انی اعلن تو لوہم وہ اسرر تو لوہم اسرارا پھر میں نے چیخ چیخ کے بولا اور قریب جا کے کانوں میں کانوں کے قریب منہ کر کے بولا اور میں نے کہا کیا فقل تو سخر رب کم ان نہ غفارا یورسلی سما علیہ کم مدرارا وہ یوں جد کم بے اموال و بنی وجج الکم جناتن وجہ انہارا مالکم لا ترجون للہ وقارا فقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل وجعل القمر فيهن نورا الشمس السراجا والله والله أنبتكم من الأرض الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا جعل لكم بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ابھی ابھی دعا نہیں شروع ہوئی ابھی دکھڑا شروع ہے ابھی اپنے غمزون آ رہا ہے اللہ اللہ تو ویسے ہی نرم ہے اللہ ہمیں سکھا رہا ہے اور یوں مجھ سے بات کیا کرو ایسے اپنا قصہ مجھے سنایا کرو شروع ہاتھ اٹھاتے ہی رب بنا فی دنیا ہاں، اللہ گند نرمتا کرو وہ پہلے ہی نرم ہے پہلے ہی رحیم ہے کریم ہے حنان ہے منان ہے رعوف ہے رحیم ہے لیکن اس نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے اور یوں کیا کرو ماں بھی اس وقت دودھ پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے وقال نوح رب یہ کالا میں نا کالا کالا کیوں آیا مجھے نہیں پتا میں نے کسی تفسیر سے نہیں پڑھا لیکن ایسے ہی اپنے ذوق پر کہہ رہا ہوں کالا پیچھے سے آ رہی ہے بات تو اس میں کالا کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو نو علیہ السلام کا دکھڑا اتنا پسند آیا کہ اگلی ساری بات کا ترجمان اللہ خود بن کر کہنے لگا وہ یہ نو مجھ سے کہہ رہا تھا یہ نو مجھ سے کہہ رہا ہے اللہ کو رحم آ گیا اللہ کو رحم آ گیا کو یہ نو مجھ سے کہ کراچی والو یہ نو مجھ سے کہہ رہا تھا رب ان آسونی واتبعوا من لم یزد ہو مال ہو الا خسارا وہ مکرو مکرن کبارا وہ لا تذرن علی ولا تذرن ودن ولا سوا ولا یعوث ویعوک ونصرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد ظالمین الا ضلالا یہ اب اللہ نو علیہ السلام کی بات آگے نے کہا او یوں کہہ رہا تھا یوں کہہ رہا تھا یوں کہہ رہا تھا یوں کہہ رہا تھا تو ابھی دعا شروع نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہاں کرنی شروع کر دی من خوتی آتے ہیں انسارا ابھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے بیس لاکھ آدمی ہر سال حرمین میں چیخ چیخ کے دعا مانگتا ہے دونوں حرمین کے ائمہ کتنی دفعہ دعا میں شرکت کا موقع ملا انتیس کی رات کو آدھا آدھا گھنٹہ دعا ہو رہی ہے اور دعا مانگنے والا بھی پکار رہا ہے اور بیس لاکھ آدمی مرد عورت ارب عجم کالے گورے سب پکار رہے ہیں صبح کیوں نہیں ہو رہی جو کہتا ہے ادرونی استجب پکارو میں لبے کہوں گا کبھی دروازے بند نہیں کھلے ہیں حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں تابعین میں صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر بل اتفاق کوئی اختلاف نہیں سب سے عظیم ہستی ابو بکر تابعین میں سب سے بڑوں کے بارے میں تین قول ہیں تین اتفاق نہیں ہے تین ہیں کچھ علماء فرماتے ہیں حسن بصری سب سے افضل ہیں کچھ فرماتے ہیں سعید بن مسیب سب سے افضل ہیں کچھ فرماتے ہیں اویس کرنی سب سے افضل ہے بہرحال تین میں ایک حسن ہے تقریر فرما رہے جو اللہ کا در کھٹ کھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے جو اللہ کا در کھٹ کھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو اسے کھولنے پڑتے ہیں تو حسن کہنے کے یا بھائی حسن ارے حسن تیرا ناس ہو ایک بڑھیا بھی اللہ کو تم سے زیادہ جانتی کہاں بیوی تو ٹھیک ہے میں غلط ہوں اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے کہ اسے کھولنے پڑیں کھلے ہوئے ہیں کھلے ہوئے ہیں کھلے ہوئے ہیں مانگنے کا طریقہ سیکھو وہ تو ایک فریاد کرے تو عرش ہل جاتا ہے بیس لاکھ فریاد کرتے ہیں اور ہر آنے والا دن پہلے سے تاریخ بھی ہے دکھوں سے بھرا ہوا بھی ہے درد بھری داستانیں ہیں جو آج امت تاریخ کے صفحات پہ لکھ رہی ہے لیکن اس راستے پہ جانے کو تیار نہیں ہیں جہاں سے در کھلتے ہیں جہاں سے دروازے کھلتے ہیں جہاں سے فیصلے بدلتے ہیں وہ میرے نبی کا در ہے وہ میرے نبی کی غلامی ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ زندگی ہے اللہ کی دوڑ لگاؤ کدھر سے کہاں سے میرے نبی کے راستے سے میرے نبی کے واسطے سے میرے نبی کے وسیلے سے محمدی بنو اللہ تمہارے ساتھ ہے اپنی زندگی کو ترتیب میں لاؤ ترتیب میں لاؤ اس قدر مت گم ہو جاؤ کہ اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہے تم اپنے اس وقت بنو گے جب تم اللہ کو پاؤ گے جب تم اللہ کو ڈھونڈو گے جب اللہ کی محبت تمہارے اندر جوش مارے گی جب اللہ کے رسول کا عشق تمہاری غذا بنے گا جب ان کی یاد میں تم ماہی بے آپ کی طرح تڑپو گے تو یہ تم نے اپنے آپ کو وقت دیا ہے باقی سب اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے اور اپنے مقصد کو بھی بھلا دیا ہے اور راہیں بھی گم کر دی ہیں کدھر جانا تھا کہاں جا رہے ہیں اللہ سے تنگی مت مانگو نہ مانگنی ہے ہمیشہ کشادگی مانگو لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا لکل امت ان فتنا فتنا تو امت المال ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے میری امت کا فتنہ پیسہ بنے گا پیسہ اس لیے اپنی ہمیں ہمارے لیے کشادگیاں مانگیں خوشخبریاں بھی دیں اپنی اولاد کا وقت آیا ہر کوئی اولاد کے لیے کھلے دروازے میں بھی مانگتا ہوں تم بھی مانگو مانگو مانگو یہی مانگنا لیکن میرے نبی نے کیا مانگا اللہ مجال رزق آل محمد قوتا اے میرے رب آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے ان کا رزق تھوڑا کر دے کہ میری اولاد روٹی کے پیچھے تجھے نہ بھلا دے یا میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکتے رہے اور آروں سے چرتے رہے اور گولیوں سے چھلنی ہوتے رہے نہیں ساری بلاؤں کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ دیا جن بچوں کو سب سے زیادہ چاہا کا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ جن کے لیے سجدے لمبے کر دیے فرض نماز میں حسن سجدے میں کمر پہ چڑھ گئے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا جب تک حسن اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ان کے لیے تو کوئی بڑی دنیا مانگتے جنت تو بڑی ہو گئی ہو گئی کیا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین تو دنیا بھی مانگتے ایک زہر میں تڑپ رہا ہے ایک زبا ہو کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے سارا گھر نیزوں پہ چڑھوا دیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ذبح کر کے نیزوں پہ لٹکا تھے آسان کا اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا یہ سورا بازار کا تاجر کیوں دھوکے باز ہے کیوں جھوٹ بولتے ہیں کیوں سود لیتے ہیں کیوں دن بھر رات لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے کیوں بچے بچے بچے اولاد اولاد اولاد حسین کو اولاد نظر نہیں آ رہی یہ ذبح وہ زبا وہ زبا وہ نیزے پہ وہ نیزے پہ خود بھی زبا وہ نیزے پہ یہ میرے نبی کی دعا ہے اللہ محمد ان آگے کی خوشخبریاں سنا دی فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بیٹے حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا کون علی ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے بھائیو آؤ اللہ کو پائیں اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پتھر کے پجاریوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا نبیوں کے بعد افضل ترین مجمع صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ اللہ نے جنہیں زندگی میں کہا کلن وعد اللہ الحسنہ اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد بن ابی وقاص جنتی عبد الرحمان بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جراح جنتی سعید بن زید جنتی بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وہی آئی پھر میں نے شادی کی جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وہی آئی پھر میں نے بیٹی دی اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی جس جس جس جس کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی ابو العاص جنتی عثمان جنتی علی جنتی امہات المومنین دنیا میں مائیں آخرت میں مائیں جنت کی جنت کی میں جنت میں بھی ایمان والوں کی مائیں یہ واحد مجمع ہے سوا لاکھ کا جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے توفیل مرنے سے پہلے کا جاؤ جنت علا بن میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے جہاد میں موت آ گئی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا مقامی لوگ آگے دوڑے دوڑے یہاں دفن نہ کرو یہاں بجو رہتے ہیں بجو بجو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے وہ زمین کھود لیتے ہیں زمین ریتلی ہے کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو آگے دفن کرو تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھوتے قبر کھو دی حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کی دل قبر نوریہ صلی نور جب میں نے لاہت کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی اور اگلی عجیب بات بتاؤں اور لاش غائب تھی لاش غائب اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا مرنے کے بعد بھی عزت دنیا میں بھی عزت مرتے ہوئے بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت پتھر کے پجاری ہیں کوئی صدیق بنا کوئی فاروق بنا کوئی زنورین بنا کوئی اسد اللہ بنا کوئی سیف اللہ بنا اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے زید آگے بڑھے قتال کیا شہید ہوئے جعفر جنت میں چلے گئے پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا آگے بڑھے قتال کیا شہید ہوئے جنت میں چلے گئے پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا قتال کیا قتل کیا جنت میں چلے گئے جھنڈا گر گیا تین سردار شہید ہوئے جھنڈا گر گیا تو ثابت بن اکرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا کہا بھائی جھنڈا پکڑو جھنڈا پکڑو لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے یہ بدری صاحبی ہیں تو بدر والا ہے تو سنبھال کہنا بھائی میرے بس کا نہیں کسی اور کو دو کسی اور کو دو پتہ نہیں کس نے کہا افراتفری تھی موتا بھائی میں مئی میں گیا تھا وہاں شہدا کی قبر پہ زیارت کے لیے تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو خالد کو دو تو پھر شور مچ گیا خالد کو دو خالد کو دو تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہدیبیا ہدیبیا کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں فتح مکر اور حدیبیا کے درمیان اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے میں نیا نیا مسلمان ہوں کسی اور کو دو سب نے کہا خالد خالد خالد خالد خالد ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے اور خلا میں دیکھ رہے ہیں اور صحابہ پہ سناٹا تو دھک دھک دھک دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا اور ہو رہا ہے کوئی ایک ہزار کلو کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے یہ کون ہے کل کو پتھر کے پجاری تھے آج کون ہے سیف اللہ یہ کون ہے کل کل جنگ عہد کا فاتح خالد بن ولید ستر صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید اور آج کون ہے آج یہ سیف اللہ ہے ہاں یہ سیف اللہ ہیں جب عہد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے سارے بھاگے خالد بن ولید بھی بھاگے تو زرار بن خطاب قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی وہ کہنے لگا میں وہ کہنے لگا میں کیا کروں کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا اور جب وہ کسی نے تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا پہلے بھاگ رہے تھے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی وہ جو آپ نے چالیس آدمیوں کا پچاس آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے دس آدمی کھڑے تھے تو خالد نے کہا کم بن گیا ابو سفیان سو آدمی دے دیں پانسا پلٹ دوں گا ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ بھاگو بھاگو جان بچاؤ تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے تو اکرما بن ابھی جہل امر بن آس یہ جو سردار ابتال یہ واپس آئے سو آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا خالد بن ولید دنیا کا واحد سپا سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی ایک دفعہ ایک دفعہ نہ کفر میں نہ اسلام میں کفر میں کیوں نہیں کھائی کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے جب انتقال ہو رہا ساٹھ سال کی عمر میں نہیں پائے چھپن سال کی عمر میں انتقال ہو تو بستر پر پڑے تھے فرما رہے تھے سو سے زیادہ جنگیں میں نے لڑیں اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں پہلی صف میں لڑا موت کی تلاش میں میرا جسم سارا زخمی ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہے آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں علماء فرماتے ہیں وہ سو کی بجائے ایک لاکھ جنگ بھی لڑتے یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے ہرگز نہیں اے میرے نبی کا فیضان نظر ہے بھائیو اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں تبلیغ میں جاؤ تبلیغ میں جاؤ جاؤ یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے یہ اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے ہاتھ جوڑتا ہوں نکلو اللہ کے واسطے زندگی بدلے گی پیغام پہنچے گا اور جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا اور زیادہ نہیں کر سکتے ہو تو ہر مہینے تین دن میں چار مہینے نہیں کہہ رہا ہوں چلا نہیں کہہ رہا ہوں ہر مہینے تین دن جانا شروع کرو جاؤ باقاعدگی سے ایک جمعرات کو اپنے مرکز جاؤ مدنی مسجد اور ایک مہینے میں تین دن لگانا شروع کر دو چند دنوں میں تمہاری ساری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے سے پیغام آگے پہنچنا شروع ہو جائے گا ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے اتنی نیت تو کر لو سارے کرتے ہو نا اور یہ جتنا مجمع سارے نوجوان ہی مجھے نظر آ رہے ہیں ایک کام اور کر لو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو آج جمعے کا مبارک دن ہے مبارک گھڑی ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے اس اس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی وہ بدلتی رہتی شب قدر کی طرح جیسے اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس یہ کبھی صبح ہوتی ہے کبھی کبھی اشراق پر کبھی چاش پر کبھی دوپہر پر کبھی زوال پر کبھی جمعے پر کبھی اثر پر کبھی مغرب تک مغرب سے پہلے پہ تک وہ یوں ایسے گھومتی رہتی ایک نہیں ہے یوں گھومتی رہتی ہے بہرحال نماز کا وقت تو سب سے مقدس ترین وقت ہے توبہ بھی کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو اپنے اللہ سے صلح کا نام توبہ ہے اپنے اللہ کے قدموں میں گر جانے کا نام توبہ ہے اپنے نبی کی زندگی کو سینے سے لگانے کا نام توبہ ہے جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے بھی صلح کر لو جن سے روٹھے ہوئے ہو ان سے بھی مان جاؤ جن سے کوئی جھگڑے جھمیلے ہیں انہیں دفن کر دو ختم کر دو جن کے لیے نفرتیں دلوں میں پال کے رکھی ہیں وہ نفرتیں یہی اس مسجد کا نام ہی سلام ہے تو یہاں سے سلامتی والے بن کے نکلو بیت السلام مفتی عبد الستار نے اچھا نام رکھا ہے بیت السلام یہ سلامتی ہر مسجد سلامتی کا گھر ہے یہاں سے سلامتی والے بن کے اٹھو سارے گلے سارے شکوے سارے رنج سارے غصے سارے گلے ساری نفرتیں یہیں جھاڑ کے اٹھو دفن کر کے اٹھو بھائی سے بگڑی ہے بیوی سے بگڑی ہے ماں باپ سے بگاڑی ہے دوستوں سے بگاڑی ہے پارٹنر سے بگاڑی ہے پڑوسی سے جس سے بھی بگاڑ ہے دفن کرو دفن کرو دفن کرو میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں کونپ گئے صحابہ کون شرابی زانی خور قاتل ڈاکو کون یا رسول اللہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں کون یا رسول اللہ کا جو پڑوسیوں کو تنگ کرے ایمان والا نے تین دفعہ تین دفعہ تین دفعہ میرا دیس نفرتوں کی مار کھا رہا ہے مذہب کے نام پہ نفرت سیاست کے نام پہ نفرت رشتوں کے نام پہ نفرت کاروبار کے نام پہ نفرت قوموں کے عنوان پر نفرت زبانوں کے عنوان پر نفرت صوبوں کے عنوان پر نفرت آپس کے اختلاف پر نفرت مسائل کے اختلاف پہ نفرت یہ کیا اسلام ہے اسلام تو محبت کا دین ہے اسلام تو الفت کا دین ہے اگر تمہیں مجھ سے اختلاف ہے اور تم مجھے غلط سمجھتے ہو مجھے زیادہ پیار دو تاکہ میں تمہارے قریب ہوں مجھے تم فتوے نہ سناؤ مجھے پیار دو میں پیار سے تمہارے قریب ہو جاؤں گا انسان بھی ایک جانور ہے یہ بولتا ہے وہ بولتا نہیں جانور کو چارہ دیکھا وہ قریب آ جاتا ہے ڈنڈا دیکھا وہ بھاگ جاتا ہے انسان بولنے والا جانور ہے جس سے محبت جسے محبت دو گے تمہارے سینے سے لگ جائے گا وہ میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے, سے لگا کے رکھا ابو جہل کی اتنی منتیں کی ابو جہل جس کے بارے میں میرے نبی کو پتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے پتا تھا اس کی اتنی منتیں کی کہ ایک دفعہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کر بس کر ہم کہہ دیں گے تیرے رب کو کہ تو نے ہمیں پیغام پہنچا دیا تھا مہربانی کر اب بس کر جو ابو جہل کی منتیں کرنے والا اس کی امت بھائی بھائی کا گلا کاٹے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہے ایک جگہ موترے نماز پڑھے چند نوجوان پگڑیوں والے کھڑے داڑیاں خوبصورت میں نے کہا السلام علیکم انہوں نے کہا پھر میں نے کہا السلام علیکم کہنے لگا تیسری دفعہ السلام علیکم ایک دفعہ وعلیکم السلام نہیں کہا میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا تو میرے اندر کو اللہ پر چھوڑتے میرے سلام کا جواب دیتے ان بچوں کو قصور نہیں ہے ان آگ لگانے والوں کا قصور ہے جنہوں نے یہ آگ بھڑکائی ہے میں علماء کی بھی منت کرتا ہوں کہ اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو اس ممبر سے ایسی باتیں مت بیان کرو جس سے امت ٹکڑوں میں بٹ جائے نفرتوں میں کی آگ بھڑک اٹھے اور فرقہ واریت کو فروغ ملے اس ممبر کو اس سے بچاؤ تمہارے مسائل ہیں تمہارے عقائد ہیں اپنے شاگردوں کو بتاؤ اپنی درس گاہ میں بتاؤ اس ممبر پر بیٹھو تو امت کو جوڑنے کی کوشش کرو توڑنے کی کوشش نہ کرو فتوے بازی سے کام نہ لو محبت سے کام لو تبلیغ والوں نے محبت سے کام لیا ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تو علماء سے کہتا ہوں تمہیں اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے سینوں میں ہے اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو اسے ان اس ممبر سے وہ مسائل مت بیان کرو جس سے امت آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آگ لگی ہوئی ہے آگ فتوے بازیاں مناظرے چیلنج تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے میں اسپین گیا پچھلے سال پوری دنیا میں پھرنے کا پوری دنیا سے مراجی نہیں میں نے ہر بہت سی دنیا پھری لیکن جتنا میں اسپین رویا ہوں کہیں نہیں رویا اور رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں وہاں زوال آ گیا تھا آٹھ سو سال حکومت کی چودہ سو بانوے میں سورج غروب ہوا آٹھ سو اٹھانوے بانوے ہجری میں اسلام داخل ہوا اور آٹھ سو اٹھانوے ہجری میں وہاں رخص رخصت ہوا آٹھ سو چھ سال کے بعد اسلام کا نشان نہیں تھا مجھے اس بات نے نہیں رولایا مجھے اس بات نے رولایا کہ جس وجہ سے اسپین کا سورج ڈوبا وہ ہر وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں میں اس سے زیادہ رویا قرطبہ مسجد میں نہ فریاد نکل رہی تھی نہ آہ کہ یہ مسجد آج گرجا کیوں بنی ہے کہ پہلے مسجد والوں نے مسجد کی بے حرمتی شروع کی اور ممبر رسول کو نفرتوں کے لیے استعمال کیا سیاستدان ضمیر کو دفن کر گئے دست و گرے باں ہو گئے عوام آپس میں الجھ گئے میرے رب نے ان کی شام کر دی اللہ کے واسطے واپس آؤ یہ تبلیغ کا کام ایک نعمت ملا ہے صدیوں کے بعد صدیوں کے بعد صدیوں کے بعد تبلیغ میں وقت دو توبہ کرو محبت محبت محبت اختلاف رکھو پھر بھی سینے سے لگنا سیکھو لگانا سیکھو سلام کرنا سیکھو سلام کا جواب دینا سیکھو نیت کرتے ہو سارے کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد ولك الأمر من قبل ومن بعد ولك الحكم من قبل ومن بعد وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وإنك عليم بذات الصدور يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله يا أحد السمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من يعلم ما في الصدور ويعلم السر والنجوى ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا اللہ اے رحیم و کریم شہنشاہ مہربان مالک الملک ذل جلال والاکرام اکرام اے ساری قوتوں کے مالک اللہ ساری قدرتوں کے مالک اللہ اے بے نیاز اللہ اے عہد اور سمد اللہ نہ تجھے جگہ کی ضرورت نہ زمان و مکان تیری ضرورت نہ بیوی بچے تیری ضرورت نہ ار فرش لوہ قلم کرسی جنت دوزخ فرشتے تیری ضرورت نہ انسان جنات تیری ضرورت تو ضرورتوں سے پاک اللہ تیرے ضرورت مند بندے تیرے حاجت مند بندے تیرے مصیبت زدہ بندے تیرے منانے کو تیرے در پر تیرے محبوب کی بتائی ہوئی بہترین نماز تیری حکم دی ہوئی بہترین جمعہ کی نماز کے بعد جمع ہوئے ہیں ہاتھ اٹھائے ہیں فقیر بن کر آئے ہیں سائل بن کر آئے ہیں اور دکھوں میں یا اللہ دکھوں میں گھرے ہوئے آئے ہیں دھکے کھاتے ہوئے آئے ہیں اے کریم مولا آج اپنی رحمت کے دروازے کشادہ پہلے ہی کشادہ ہیں انہیں ہمارے لیے اور کشادہ فرما دے وہ تو کشادہ ہونے اور کشادہ ہونا بھی تیری شان کے خلاف ہے وہ پہلے ہی اتنے کشادہ ہیں کہ ان میں کوئی گنجائش ہی نہیں کشادہ ہونے کی تو کمی سے بھی پاک ہے تو زیادتی سے بھی پاک ہے لیکن میرے مالک ایک عرصے سے ہم پر اس دیش پر کڑا وقت آیا ہوا ہے اوکھا وقت آیا ہوا ہے جو دن رات کے حالات یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں تو ہم سے روٹا ہوا ہے ناراض ہو گیا ہے اے مالک ہم تجھے آج منانے آئے ہیں وفد لے کر آئے ہیں تیری بارگاہ میں تیرے در پر تیرے گھر پر اے مولا کریم کسی کے گھر چل کے چلے جائیں اور جا کر اس کے در پر بیٹھ جائیں تو وہ بھی غصہ اپنا پھینک دیتا ہے راضی ہو جاتا ہے گلے لگ جاتا ہے اے کریم آقا یہ اتنا بڑا مجمع باہر دھوپ میں بھی ہے اندر بھی ہے چھتوں پر بھی ہے سڑکوں پر بھی ہے یہ سارا وفد بن کر تیرے در پر یہ آس لے کر آیا ہے آج اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے اپنے رحم کے فیصلے متوجہ فرما دے اے میرے رب وطن سے تو نبیوں نے بھی پیار کیا تھا تیرے نبی نے بھی مکہ سے نکلتے ہوئے فرمایا تھا اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے میری قوم نہ چھوڑ نکالتی تو میں چھوڑ کے نہ جاتا اے مولا کریم تو نے ہمارا یہ دیس بنایا اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالی لیکن آج یہ دیس خون خون ہے آگ آ گئے نفرتی نفرت ہے اے کریم مولا یہ سب کچھ بتلا رہا ہے کہ تو روٹ گیا ہے تیرا روٹنا بجا ہے تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھ امرتنا فحسینا امرتنا فحسین امرتنا فحسین ونہیتنا فمن تہینا ونہیتنا فمن تہینا ونہیتنا فمن تہینا فما لبینا ونہیتنا فما لبینا ونا دئی فما لبينا ونا دئی فما فما تو نے حکم دیا ہم نے ٹھکرا دیا تو نے منع کیا ہم دلیر ہو کے کرتے رہے تو نے پکارا ہم نے کان لپیٹ لیے تو نے اپنی طرف بلایا اب غیروں کے در پہ جا گرے تو نے اپنی محبت کی دعوت دی ہم نے اپنے نفس سے محبت کی اس گھٹیا حقیر دنیا سے محبت کی اے کریم مولا ہمیں اپنے آپ سے گلا ہے تم سے کوئی گلا نہیں ہمیں اپنے آپ سے گلا ہے حکمرانوں سے کوئی گلا نہیں ہمیں اپنے آپ سے گلا ہے اے مولا کریم پر دل بھی تو تو ہی بدلتا تو ہی تو ہدایت کا نور دیتا ہے تو ہی تو اندھیرے دور کرتا ہے تیرے قرآن کا اعلان ہے کہ میں رات کھڑی کر دوں تو دن کوئی نہیں لا سکتا اب میں دن کھڑا کر دوں من علا غیر اللہ یا بلیل اے میرے رب ایسے ہی دلوں کے اندھیرے تیرے سوا کون دور کرے گا ایمان کے سورج کون طلوع کرے گا تیرے سوا یہاں تو نبی بھی آجز نظر آتے تو نے اپنے حبیب سے فرما دیا تھا ان کلا تحبیبن احباب ہم مجرم ہیں باغی نہیں ہے یا اللہ ہم نے بغاوت جرم کیا ہے ہم نے اپنے ہمیں اپنے گناہوں پہ ندامت باغی کو ندامت نہیں ہوتی وہ دلیر ہو کے کرتا ہے ہم باغی نہیں ہے یار اب گناہ گناگار ہے گناہ کر کے پشمان ہوتی اے کریم مولا اے کریم مولا تو تو باغیوں کو بھی باف کر دیتا ہے تو تو قارون کے بارے میں موسا علیہ السلام سے کہہ رہا تھا اے موسا تیری منتیں منت تو نے معاف میری منت کر باہر نکال کے کھڑا کرتے میرے رب یہ کارون تو نہیں بیٹھے تیرے حبیب کے امتی بیٹھے اور اکثر جوان بیٹھے ہوئے جوانی کی بندگی پسند تجھے جوانی کا آنسو پسند تجھے جوانی کی مناجات تجھے پسند اے کریم بولا اپنے حبیب کے آنسو کے تو فیل کرم فرما دے تجھے پتا ہے نا تیرا نبی ہمارے لیے کتنا رویا تھا وہ صحابہ کے لیے نہیں روئے تھے وہ تو جنتی ہونا انہیں سنا دیا تھا وہ تو آنے والوں کے لیے روئے تھے ان آنسو کے تو فیل جو انہوں نے آنے والی امت کے لیے بہائے ان ان سسکیوں صدقے جو انہوں نے مدینے کی راتوں میں مکی کی راتوں میں رو رو تڑپ تڑپ تجھ سے مانگا تھا پانچ گھنٹے کی وہ دعا جو عرفات میں انہوں نے مانگی تھی ہماری جھولی تو خالی ہے تجھے کیا پیش کرے تو کہتا ہے نیک احمد کا وسیلہ پیش کرو ہماری جھولی خالی ہے کیا پیش کرے اب تجھے تیرے حبیب کی دعائیں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ان کے آنسو کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ہم پہ نظر کرم فرما دے میرا دیس پارا پارا ہے میرا دیس پارا پارا ہے بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں معصوم بچوں کی جانیں محفوظ نہیں عزت داروں کی عزتیں محفوظ نہیں آگ ہی آگ کوئی نہیں اسے بچا سکتا جنگل میں آگ لگی فائر بریگیڈ والے نہیں بجھا سکتے تیری بارش آئے تو بجھے آج میرے دیس میں بھی آگ ہے تو بجھانے کو آ جا تو بجھانے کو آ جا مدت ہو گئی تجھے پکارتے تیری منڈت آ بھی جانا میرے بال آ بھی جانا آ بھی جا آ بھی جا میرے مالک ایک بڑھیا کا تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے نبی نے کہانی سنائی تھی ایک بڑھیا کی جس کا گھر بادشاہ نے گرا دیا تھا وہ موجود نہیں تھی واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ٹوٹا گرا ملبے کا ڈھیر اس نے پوچھا یہ میرا جھونپڑا کس نے گرایا لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا اس نے ہاتھ اٹھا کر تجھے پکارا تھا اور تجھے کہا تھا اے میرے رب میں تو موجود نہیں تھی تو, تو موجود تھا اے میرے رب ہم آجز ہوئے تو تو آجز کوئی ہم بے بس ہیں تو تو بے بس کوئی ہم لاچار ہیں تو تو چارہ گر ہے ہم مجبور ہیں تو تو جابر ہے ہم مقدور ہیں تو تو قادر ہے ہم کمزور ہیں تو قوی ہے تو نے اس بڑھیا کی فریاد پر بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا اے میرے رب اسی بڑھیا کی ہائے کا واسطہ ہم بے بس ہیں تو تو بے بس نہیں بلا سیدہ جانب تو بیا کے زندہ مت ازا کے مت بچے کار اے اے میرے کریم اللہ اے مہربان اللہ اے قادر قدیر اللہ اے عالم علیم اللہ اے جابر جبار اللہ اے مالک ملیک اللہ اے قادر قدیر مقتدر اللہ اے عالم علام اللہ اے خالق خلاق اللہ اے رحمان رحیم اللہ اے مالک الملک اللہ اے بیت السلام مسجد کے فرشتو ارے تم بھی تو دو آنسو بہا دو ہمارے ساتھ تم ہم سے زیادہ مسجد میں موجود ہو آؤ مل کر دوہا پیش کریں اپنے رب کو آؤ تم بھی امید کہو اس دکھی دکھیاری امت پر آج آنسو بہاؤ اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد جب اللہ کے پاس جاؤ تو بتا دینا ہمارا کیا حال تھا اللہ پوچھے گا تم سے کہاں سے آ رہے ہو تم کہو گے بیت السلام مسجد سے آ رہے وہ پوچھے گا کس حال میں دیکھا بتا دینا بتا روتے چیختے چلاتے دیکھا بتا دے تڑپتے ہوئے دیکھا بتا بے قرار دیکھا اللہ بلا بری انف آتا بلا کبھی انف انت صرف بولا پستن کل بل مستن بل مستقر اے میرے ہماری فریادیں بد ختم ہو گئی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مانگے تجھے خوب خبر ہے تیرے آگے جھولی پھیلا دی ہے تو بھر دے تیرا تو دتکار دے تیرا انصاف ہے اب تجھ سے انصاف مانگنے اب تجھ سے تیرا رحم کرم فضل ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وصل اللہ تعالی لنبی الكریم آمين برحمتك يا رب